السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لیے ہے صلاۃ سلام نبی علیہ صلاۃ السلام کے مقدس ذات پر آج کی تاریخ یہاں جنوبی افریقہ میں سات تاریخ ہے جماعت الاخرا کا اس مناسبت سے من جو واقعات اور حادثات پیش آیا اس مہینے میں تو ہم ان کا ذکر کریں گے اسی تاریخ کو سات تاریخ کو اور سن تیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تھے پھر جو ہے اور مزید بیمار ہو گئے تو اس وقت جو ہے مشورہ ہوا تو پھر فرمایا کہ سینا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے وفات کے بعد تمام امور کو سنبھالیں گے اور چنانچہ جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اور امام بخاری نے ترجمت الباب باندھا الموت یوم الاسنین سینا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ثانی اسنین تھے اب بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ثانی اسنین ہیں مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے پہلو میں مدفون ہیں تو یہی چاہتے تھے اور دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات مبارک جو ہے وہ پیر کے روز ہوا تو میرا بھی تو خیر جو ہے رات کو جو ہے منگل کے روز اللہ کے پیارے ہو گئے اور اسی وقت سے سینا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت شروع ہوئی تو یہ بائیس تاریخ کو جماعت الاخرا اور یہ تیرہ سال ہجرہ کے بعد آخری حالات جو ہے سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنا فرماتی ہے کہ میں موجود تھا اور جو ہے میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی تو حضرت والد ماجد صاحب نے سید بکر صدیق نے فرمایا کہ اے بیٹی اے لاڈلی صاحب زادی یہ سب چھوڑ دو وہ جا ات سکرت الموت تو یہ ہے ابھی عالم سکرات شروع ہو گیا ہے اور جو ہے آخری آیت تلاوت فرمائی انتقال سے پہلے پہلے سین و صدیق رضی اللہ عنہ نے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین جو نبی یوسف علیہ السلام کی دعا تو یہ دعا فرمائی سین و بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا اللہ وفات ہو جائے اسلام ایمان کے ساتھ اور مجھے جور دے صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے اہل کہ و البشر کے سب سے بہترین آدمی انسان جو ہے انبیاء علیہ و السلام کے بعد اس میں دو رائے ہے ہی نہیں ایک ہی ہے اور وہ ہے بکر صدیق ثانی اسنین رضی اللہ عنہ تو ہم جو ہے ہمیشہ ان کی دفاع کریں پھر اسی جو ہے ہم دیکھتے ہیں آخری غزوہ آخری جو ہے معرکہ جو پیش آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کہ اس وقت رومی لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے سوریا کی طرف آگے تھے شام میں اور اس طرف جو ہے مسلمان بھی تھے تو تقریباً دو مہینے تک مسلمان اس طرف تھے اور جو ہے یرموک کے علاقہ میں اگر آپ مطالعہ فرمائیں ملاحظہ فرمائیں یرموک تقریباً جو ہے دمش کے دس کلومیٹر بارہ کلومیٹر دور ہے وہاں سے تو وہ معرکہ وہاں پر پیش آیا سیدہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہاں پر تو معاملہ بہت سنگین ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت عراق میں تھے تو اس وقت پیغام بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جو ہے سوریا کی طرف آئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہزار آدمی کے ساتھ فوج کے ساتھ آگے امداد کے طور پر مسلمان چھتیس ہزار تھے تھرٹی سکس تھاؤزینڈ اور اس طرف دو لاکھ چالیس ہزار تھے رومی کے تو فورٹی تھاؤزینڈ تھے جو ہے رومی وغیرہ پھر جو ہے خالد بن ولید جو صاحب بصارت بصیرت سب تھے اور ماہر تھے ان چیزوں میں تو انہوں نے جو ہے سو سو آدمی پر ایک امیر کو مقرر کیا اور مستشرقین جو اورینٹلس ہے وہ بھی آج تک داد دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ستائیسویں تاریخ جماعت الاخرا کی اور تیرہ سال ہجرا کے بعد یرموک کا جو معاملہ ہوا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیاتی میں شروع لیکن سیدا ابکر صدیق کا وفات ہو گیا اور خوشخبری آئی اس کے بعد کہ مسلمان کامیاب ہو گئی اور زبردست شکست کھائی رومی والوں نے لیکن پھر المناک خبر آئی کہ سینا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اردا اللہ کے پیارے ہو گئے تو ہم ضرور اس کی جو ہے مطالعہ کریں تین جلدی واقعہ عرض کروں ابو جہل کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ بدر کے میدان میں رسید ہوگی تو جہنم کی طرف اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے ان کا لڑکا صاحب زادہ اکرما بن ابی جہل اور جو ہے امر بن اکرما ان کے صاحب زادے اور پوتے اکرما بن ابی جہل نے جو کارنامے انجام دی یرموک کے میدان میں وہاں پر لوگوں سے کہا اب جو ہے ہم بیت لے لے جو ہے موت پر موت تک لڑیں گے اور واقعت اس نے ایسے بہادری اور شجاعت کا اظہار فرمائی اکرما بن ابی جہل نے کہ آخری موقع پر وہ اور اپنے صاحب زادے وہ امر بن اکرما رضی اللہ عنہ تو یہ دونوں جو ہے انہوں نے ایسی بہادری اور شجاعت کا اظہار فرمائی آخری موقع تھا بالکل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے دیکھے والد صاحب اور لڑکا صاحبزادہ دونوں بالکل سکرات کی حالت میں جو ان کے چہرے مبارک میں غبار تھا وہ اس نے جو ہے دور کر دیا اور پھر دونوں اللہ کے پیارے ہو گئے یہ ہے صحابہ یہ ہے ہمارے اخلاف پھر ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ لوگ آج کل بہت باتیں کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اب ملاحظہ فرمائے اس وجہ سے میں طلباء سے کہتا ہوں علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا علم الرجال نصف علم الحدیث یہ رجال کا جو ہم نے متروک کر دیا اور چھوڑ دیا یہ بہت افسوس ہے مال اسفی شدید ہم کو کہنا پڑتا ہے بہت کم لوگوں کو جو ہے اس کی طرف توجہ ہے تو ہم ضرور اس کے مطالعہ کریں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عن غزوہ طائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک آنکھ شہید ہوگی اور دوسری آنکھ جو ہے شہید ہوگی یرموک کے میں اور غزوہ میں یہ ہے صحابہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے حضرت کل کا واقعہ ہے آپ سے عرض اور سب سے ان بختوں نے شیعوں نے وہ ہمارے ساتھ چلتا رہتے ان کا تو انہوں نے کل جو ہے ہم پر ایک وہ بھیجا ایک کلپ جو ہے اور یہ کافر شیطان نے کیا کہا کہا کہ ہم جو ہے اس وقت تک اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جب تک جو ہے ہم قبضہ نہ کرے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور جو ہے وہاں ہمارے یہ منشا ہے اور مقصد ہے کہ وہاں کے اذان میں اشد اللہ الہ الا اللہ اور وہ ان محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ وہاں تک جب تک یہ اذان نہ ہو ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جتنے بھی عرب ممالک ہیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں جنہوں نے سیدا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قبول کیا کہ یہ خلیفہ ہے مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ حضرت ان کے عربی میں ہم ڈپلوماسی اور سیاسی باتیں نہیں قوت اور قہر اور جبر کے ساتھ ہم تمام ان کے اسلحہ لے لیں گے اور پھر ان کو ذلیل اور خوار کریں گے پھر ہم جائیں گے بقی میں اور پھر وہاں پر جتنے بھی ہمارے مزارات ہیں ان کا کہنا یہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ امام حسن اور حضرت حضرت باقر حضرت جعفر یہ سب تو ہم کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تو وہ سب قائم کریں گے اور الیاز باللہ علیہ باللہ اللہ نقل و کفری لے سب کافری نقل کفر کفر نباشد تو یہ امہات المؤمنین کا سب اکھار کر لے جائیں تو یہ بکواس یہ کفر اور ہم خاموش رہے to sit on the fence is an offence یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا انگلش کا to sit on the fence is an offence یہ نفاق کی علامت ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ ہمارا جو ہے جی، نامو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناموس سے نامو سے اہل صحابہ کا دفاع کرنا ہم سب پر واجب ہے فرض ہے تو ہم خود سوچے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے کل کلّا اسے میں نے سب پر بھیج دیا آپ نے ملاحظہ فرمایا تو یہ تو آگے ضمن تو ایک سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ بائیس تاریخ کو جو ہے اللہ کے پیارے ہو گئے سن تیرہ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سال سن تیرہ میں ستائیسویں تاریخ کو یورمو کماری کا پیش آیا اور یہاں پر ان سب حضرات نے کیسے کچھ قربانی دی مسلمان چھتیس ہزار اور وہ لوگ دو لاکھ چاسی چالیس ہزار اور مسلمانوں نے شکست دی مسلمان کے تین ہزار آدمی جو ہے صحابہ تابعین اس میں شہید ہو گئے تھے اللہ تعالی ہم کو بھی وہ جذبہ دے شہادت کی ہوئے تیسرے واقعہ اسی روز آج جو ہے سات جماعت دل افسوس کی بات یہ ہے ہم انگلش میں کہتے ہیں کیا وہ history is not written in black and white is written in black and red ہمارے تاریخ جو ہے وہ سیاہ قلم اور سفید کاغذ سے نہیں ہمارے تاریخ جو ہے وہ سیاہ قلم علماء حقانی ربانی کی ہے اور ہمارے جو ہے شہداء کی لال خون سے وہ ہے ہمارے تاریخ ہوں بے ایام اللہ اکاون سال پہلے ففٹی ون ایئرز اگو ہم دیکھتے نائنٹین سکسٹی نائن میں ابھی اکاون سال ہو گیا ہے اسی روز سات تاریخ کو جماعت الاخرا کا ہم دیکھتے ہیں القدس میں جروسلم میں جینس وومن آیا تھا شیطان وہ آسٹریلیا کا تھا یہودی پکا اور ہمارے مسجد الاقسام میں گھس گیا ہمارے قبلہ اولا میں اور اس وقت جو ہے جو ممبر وہ ممبر نور الدین زنکی کی ممبر اس میں ایک کیل بھی نہیں تھا حالانکہ ممبر جو ہے لکڑی کا تھا یہ ایسے ایسے ماہر تھے اور اس پورے ممبر کو جلا دیا ان یہودی شیطانوں نے پانی کو بھی بند کر دیا تاکہ مسلمان جو ہے آگ کے شعلے کو جو ہے وہ بھی نہ ختم کرے تو جو چھت کا ایک حصہ تھا مسجد الاقصا کا وہ بھی جو ہے اس میں جو ہے جل گیا تھا لیکن اللہ کی شان جو ہے مسجد اقسا بچ گیا تھا اور پھر جو ہے جب وہ مقدمہ پیش آیا تو کہا کہ نہیں یہ آدمی مجنون ہے اور پاگل ہے تو اس دن جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ایک آون سال پہلے ففٹی ون ایئرز ہم خاص دعا کرے کہ اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے و کفار سے اور اللہ تعالی مسجد اقسا کی بھرپور حفاظت فرمائے یہودیت اور یہ کی حکومت سے تو یہ تین واقعہ چوتھے واقعہ امام غزالی حجت الاسلام وہ بھی اس مہینے میں اللہ کے پیار ہو گئے پانچ سو پانچ ہجری میں جو ہے اور جو ہے چودہ تاریخ جماعت الاخرا کا وہ اللہ کے پیارے ہو گئے وہ ایرانی تھے اور توس کے علاقہ میں اللہ کے پیارے ہو گئے ہم جانتے ہیں ان کی کتاب جو ہے وہ ہے احیاء علوم الدین تو پہلے زمانے میں جو ہے علماء پڑھتے تھے پڑھاتے تھے آج کل تو بہت کم لوگ اس طرح پڑھتے ہیں لیکن یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ہمارا اختلاف تو بہت ساری چیزوں میں ہے شیخ یوسف کرداوی کے ساتھ لیکن ایک بہت بہترین کتاب تصنیف کی علماء کے لیے طلباء کے الامام الغزالی مادحی ہی و ہی الامام الغزالی بین مادحی ہی و ناقدی بہت عمدہ کتاب ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ شیخ یوسف قرضاوی نے کہ امام غزالی جو ہے بالکل آخری حالت اس سے پہلے یہ بھی لکھا تھا کہ امام بخاری رحم اللہ حجت الاسلام کے سب کچھ لیکن آخر دور میں ان کو خود احساس ہوا کہ میرے اندر ایک کمزوری ہے احادیثی مجات جو احادیث میں پیش کرتا ہوں اس میں بہت گڑبڑی ہے کبھی کبھی ضعیف کبھی مودو اور اس قسم کی تو میں اپنی آخری عمر جو ہے حدیث کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاؤں تو یہ لکھا ہے ایک حالات امام غزالی رحمہ اللہ کے حالات میں آخری عمر میں جو ہے جب انتقال کر گئے تو بخاری شریف کا مطالعہ فرما رہے تھے اور وہ بخاری شریف جو ہے سینہ پر جو ہے گر گیا تھا کیونکہ وہ سکرات اور پھر موت واقع ہوا تو یہ جو ہے چھوٹی سی عمر میں اللہ کے پیارے ہو گئے لیکن کیسے انجام دی 54 سال کی عمر میں اللہ کے پیارے ہو گئے تو دیکھتے حجت الاسلام اور تقریباً تمام مکاتب فکر جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ بھی چودہ تاریخ کو تو جو ہے یہ چودہ تاریخ جماعت الاخرا کو اور پانچ سو پانچ میں جو ہے ہجرا اللہ کے پیارے ہو گئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا اس مہینے میں تین تاریخ جماعت الاخرا کا اور سال تھا ایک سو ون نائنٹی تھری ایک سو ترانوے جو ہے اس میں اللہ کے پیارے ہو گئے خلیفہ ہارون رشید کے دو تین واقعہ جلدی عرض کروں جب ہم گئے تھے عراق اللہ کے فضل سے دو ہزار میں امام ابو حنیفہ شیخ ابوقاد جیلانی امام ابو یوسف اور یہ سب کی زیارت ہم نے کی رحمہ اللہ تو پھر وہاں حکیم بہلول دانا بہلول وہ مجذوب آدمی تھا تصوف کے ماہر تھے ایک مرتبہ ہارون رشید ان کے پاس آیا دانا بہلول کے پاس کہا ازنی یا بہلول مجھے آپ نصیحت فرما دیجئے تو یہ لوگ تو کسی کی پرواہ نہیں لا خوف اللہ لومت لائم کہا کہ جو آپ جو ہے مجھے پوچھ رہے نصیحت کے لیے تم نے کیا کیا خالی ہارون رشید تم نے یہ کیا الجس و النس کہ تم نے جو ہے سمین کو اتنا اونچا کر دیا قرآن شریف حدیث کو بالکل نیچے کر دیا رفعت الطین و وضعت الدین اور یہ مٹی کو بالکل اونچے اونچے کر دیا محلات اور یہ وہ سب اور دین کو تم نے بالکل نیچے کر دیا اور انکان امن اموالک اگر تمہارے اپنا مال ہو فانت من المبذرین تو تم جو ہے پیسے کو اتنے ضائع کر ہو ہم دیکھتے ہیں آج کل عرب ممالک مسلم ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کس کی مینارت کس کا بھر سب سے اونچا ہے وغیرہ یہی حالت ہے تو انت من المبذرین کہ تم اتنے پیسے جو ہے ضائع کرتے ہو اور اللہ نے فرمایا جو مبذرین شیطان کا بھائی ہے اور اگر من اموال القوم اور اگر لوگوں کا ہے تو الظالمین تو تم ظالم بھی ہو فبکا ہارون تو پھر ہارون رونے لگے تو دیکھو اس وقت یہ خلیفہ حضرات ان کے اندر بھی یہ احساس تھا کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں خلیفہ ہارون رشید اور امام مالک رحمہ اللہ امام مالک کو بلایا خلیفہ ہارون رشید نے اور کہا کہ میرے تین معروضات فرمائش ہے آپ قبول فرمائیے تو کہا کیا ہے کہ کہا کہ میں خلیفہ ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کعبہ مشرفہ پر ایک طرف قرآن شریف کا نسخہ ہو دوسری طرف معت امام مالک ہو امام مالک نے فرمایا بالکل میری طرف سے اجازت نہیں صحابہ میں اختلاف رہے اور آپ کو یہ بالکل حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو اجبار کرے کہ مالکی مذہب کی دیکھیے للہیت اخلاص کہاں سے کہاں تک ہم جیسے ہوتے ہم کرو ضرور کرو تو یہ ہے ان کے اخلاص اور للہیت دوسرے کہا امام ہارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے میرا دلی تمنا ہے کہ مسجد نبوی کا امام نافی ہو یہ امام القرا وغیرہ جو ہے تو کہا کہ بالکل میں اجازت نہیں دیتا ہوں امام نافی غلطی کریں گے مسلح پر لوگ سمجھیں گے یہ بھی ایک اور قرات ہے تو جو ہے کوئی اصلاحی نہیں کریں گے تو یہ بھی میں منظور نہیں کرتا ہوں تو وہ بھی نہیں ہوا تیسرے کہا کہ جو ہے بیت اللہ کا جو دروازہ ہے مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمنا یہی تھی کہ دو دروازہ ہو تو فرمایا امام مالک رحم اللہ آپ لوگ جو بادشاہ ہو خلیفہ ہو کھیل بنا رکھا ہے بیت اللہ کو ایک آتے ہیں ایک دروازہ ایک آتے دو دروازہ میں بالکل اجازت نہیں دیتا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک ہم امام مالی کے ممنون ہیں اور مشکور ہے ہم جو ہے انہوں نے احسان کیا اس امت پر کہ آج تک جو ہے امت نے گڑبڑی نہیں کی خلفاء اور یہ بادشاہوں نے گڑبڑی نہیں کی ایک دروازہ دو دروازہ تو دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ کی فراست جو ہے امام مالک امام خلیفہ ہارون رشید کا تیسرا واقعہ کہ ہم دیکھتے ہیں امام ابو یوسف جو اس وقت کے قاضل گزار تھے اور شاہی دسترخوان وغیرہ تو پھر جو ہے یہ خلیفہ ہارون رشید پستہ اور یہ سب چیزیں بہترین کھانا اور فروٹ اور یہ پھل وغیرہ اور خود جو ہے خلیف وہ گزار قاضی ابو یوسف کو پیش کر رہے تو بکا ابو یوسف تو ابو یوسف بن ابراہیم رونے لگے کہا کہ میرے دسترخوان پر کیا ہوا کہ میاں نے آپ کو تکلیف دی کہا کہ نہیں میں تو ایک یتیم بچہ تھا اور جو ہے لوگوں نے کہا کہ یہ تو یتیم امام ابو حنیف اور رحم اللہ نے جانچ لیا کہ میرے اندر کیا کیا استعداد ہے ان کے والدہ محترمہ سے کیا ان کو مدرسہ بھیجا کرو میں پیسہ دیتا اٹھارہ سال ایٹین ایئرس تک امام و منیفہ کی خدمت میں رہے اور سب سے بڑے شاگرد یہی بنے اور جو ہے ہر چیز کو قربان کیا اپنے لڑکے کے بھی جنازہ وغیرہ جو ہے کہا کہ چلو وہ بھی ہے ہم اگر نہیں ہوا تو ٹھیک ہے لیکن امام ونیفہ کا درس کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں دیکھیں یہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈیکیشن تو یہ آج کل تو ہم سمجھتے ہیں ہم استاد پر احسان کر رہے ہیں ہم کلاس میں آتے ہیں للہ یہ حالت ہے تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے تو کہا آپ کیوں رو رہے کہا کہ میں تو بچہ تھا ایک مرتبہ امام ونیفہ نے فرمایا اے ابو یوسف کہ تمہارے حالت یہ ہوگی کہ جو ہے بادشاہ اس کو فخر سمجھیں گے کہ آپ ان کے پاس آ رہے میں دوسری طرف اور آپ کو کھلائیں گے وہ تو پتہ نہیں کتنے سال پہلے کہا امام و حنیفہ کے آنکھوں دلوں میں ہمارے آنکھوں جو یہاں چہرہ میں ہے وہ زیادہ مضبوط تھا اور قوت تھا اس میں کہ جس کو ہم کہتے ہیں انسائٹ تو دیکھیے یہ امام و حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا امام و یوسف کو تو اس طریقے سے بہت عجیب عجیب واقعات ہے خلیفہ ہارون رشید کی کے تو وہ جو ہے تین تاریخ کو اللہ کے پیارے ہو گئے سن 193 میں دو اور واقعہ سناتا ہوں جو علماء طلباء ہے آپ ضرور اس کا مطالعہ ملاحظہ فرمائیں دولت العثمانیہ خلافت عثمانیہ جو ہے اور امپائر جس کو ہم کہتے ہیں اور چھ سو بیس سال تک انہوں نے حکومت کی دو واقعہ میں پیش کر دوں آپ نے سنا ہوگا ترکی میں سلیمان قانونی ہے تو سلیمان قانونی جو ہے سلطان سلطان سلیمان قانونی انہوں نے بغداد کو جو ہے حریت دی اور صفوی کی حکومت تھی انہوں نے قبضہ کر لیا بغداد کو بھی لیکن اس نے پھر واپس لایا یہ سلیمان قانونی نے سن پانچ سو چالیس میں جو ہے ہجرا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو ہے یہ شیو کی حکومت پھر انہوں نے شرارت کی بغداد بھی لے لیا پھر یہ آدمی نے اس کو پھر واپس لے لیا تو ہم جو ہے بالکل آگاہ رہے یہ ہمیشہ خیانت کرتے رہے اور غدار رہے شیعہ ایک اور عجیب واقعہ انیس سو سولہ کا فرسٹ ورلڈ وار پہلے جو عالمی جنگ تھا اور وہاں پر جو ہے کوٹ امارہ کہ برطانیہ والا کو کہنا یہ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 Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, on the most precious gift of Iman that Allah Azza wa Jal has selected and chosen us all for, not because of any eligibility or deservedness or worthiness or striving or intellect or financial capacity or not even because of ethnicity or family background. This is purely the gift of Allah Azza wa Jal. On the occasion of Abu Talib passing away, unfortunately without Iman, and that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was extremely sorrowful on that occasion, knowing the many forms of assistance he had rendered of support to Islam and the Muslimin And that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam had attempted to the last moment, literally imploring him to recite the kalima. And when he departed without Iman, Allah Ta'ala reveals the verse, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Hidayat and guidance is the sole prerogative of Allah Azza wa Jal alone. He guides whom He wishes. That is why Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala used to say and all praise be to Allah who has kept the treasures of guidance with Himself. For who would have ever thought of the downtrodden Abyssinian slave Bilal, when would his turn had come, if it was in the hands of anybody else besides Allah Azza wa Jal. So daily we make shukr for this great ni'mah of Iman, Make every effort, worry and concern and dua for the preservation of this Iman. An important dua in this regard. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً That Allah never ever deviate our hearts after guidance has come to us. And though we are not deserving, Ya Allah, from your side confer your special mercies upon us. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ for Allah, you are the one who grants favors in abundance without any deservedness from our side. And that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has prophesied and foretold times like these when there will be so many challenges on Iman, as Mufti Abdul Qadir Sahib very, very importantly alerted to the fact that we cannot sit on the fence when it is a matter of haqq and Iman. One has to take a stance, let it not be that we ever fall foul of what is known as mudahana, that we compromise the principles of the deen of Allah Azza wa Jal for whatever reason, for monetary gain, gain, to appease the enemies of Islam, or merely to curry favor, or to stay away from being condemned and criticized. Allah Azza wa Jal in the Quran Azim, and the word mudahana originates from the word وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ Nabi sallallahu alayhi wa sallam was told by Allah Azza wa Jal that these are always the attempts of kufr. They wish that you can become soft and compromise in the basics of your deen. These compromises were put forward to Rasulullah ﷺ sometimes with the most attractive of slogans. For example, they would come to Rasulullah ﷺ when the physical persecution did not work. They came from other angles to say, and look at what an attractive slogan it was, unity of the entire nation, that why this dispute and that we continuously have to persecute you, why do, not, why do we not have a united religion, as they call it, multi faith, in an attractive slogan in these times? That one year we worship according to your religion, the next year you do it according to ours, and in this way we stay a united community. Sometimes they would come to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Surah Qul Ya Kafirun, one of the causes of his revelation, one is Asbabun Nuzul, they said that all we want is that merely once, just once, touch our idols with veneration and respect, and all difficulties will go away for you and your Sahaba radiallahu anhu majma'in. So Allah Ta'ala reveals Surah Qul al Kafirun for that very purpose, to say that there is no compromise in the basics, in the principles of deen, and therefore great virtue and fadila in reading the surah at night before sleeping, bara'atum min ash-shirk. A person is given a certificate absolving one of all forms of shirk. So we hold steadfastly to the deen, to its original principles. Yes, obviously harmonious coexistence is another matter. That is a totally different matter, but in no way compromising in our deen. The word mudahana originates in the Arabic language. Duhn means oil, so what they would use it for is that if you take an animal hide after it has been skinned, and that hide is left in the sun for a long time, it becomes very, very hard, rigid, so apply oil to it, and then it becomes soft, and you can mold it like you want. So we do not adopt that attitude as far as our deen is concerned, that we can mold and turn and skew and compromise our principles as we wish and, and desire. The commands of Sharia are absolutely pristine and pure. There is no deviation, there is no deen, there is no iman, there is no Islam. Away from the principles of Sharia, Nabi sallallahu alaihi wasallam is told emphatically by Allah Ta'ala, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ We have put you on this clear guidance of the Shariat, of the teachings of the deen of Islam. فَاتَّبِعْهَا That emulate it to the finest letter. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ and do not follow the whims and fancies of those who wish to deviate you away from the teachings of the Shariat of Islam. In these times, so to say, to present you a watered down or a liberal or a modernistic thinking of Islam, remain adherent to it and do not follow the whims and fancies of those who do not know. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا Because ultimately, if the Sharia is compromised, Allah Ta'ala's anger descends and all of those whom you try to appease will never be able to help and assist you in any way whatsoever. And we see historically, Allah Azza wa Jal, the Quran Kareem is replete with historical incidents. Allah Ta'ala tells us the objective, and this is one of the five core themes in the Quran Kareem, At-Tazkir bi Ayyamillah, where Allah Ta'ala mentions historical incidents from many angles. Sometimes one story is repeated numerous occasions and instances, and each time there is a specific benefit. Each time renewing, refreshing, strengthening our iman to remain steadfast on the commands of Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tells us the objective of the mention of these stories, amongst many other benefits, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب that in the narration of incidents of the past Anbiya alayhi salatu wasalam and interaction with the nations there, is, there are great lessons that the people of intellect will take Allah Ta'ala tells us another benefit وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ that we mention the stories of the various previous nations and the interaction with the Anbiya alayhi salatu wasalam that we may strengthen your heart that when we look at the previous incidents, Sayyidina Nuh alayhi salatu wasalam, amongst the earliest, greatest messengers Allah Ta'ala had sent to his nation who had become Stub, the first nation formally adopting the worshipping of idols that originated in picture making, in the formation of things with good intentions once again. Shaitan came to them and spoke about their pious predecessors and says, Will it not help if you see their appearances? that you remember, look at them, and be inspired by them in their lives. The next generation took it further, started to touch these out of respect for those pious predecessors. The next generation saw their forefathers doing this, and they then started to venerate it even more until finally it came open, idol worshipping and shirk. And therefore, no other Nabi to come after our beloved Nabi. That is why in our Shariat, picture making, taswir, is very, very strongly abhorred, strongly warned against by our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لَعْنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ May Allah Ta'ala's curses descend upon those who make the forms and pictures of human, of living beings, and many other hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, will be said to such people on the day of Qiyamah, that bring alive, you try to resemble the creation of Allah Ta'ala and put life into it, you will not be able to do so, and Allah's severe anger will descend upon them. So Sayyidina Nuh alayhi salatu wasallam with his nation, when ultimately Allah Ta'ala's command came that nobody else will now accept Iman, لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. Allah Ta'ala commands Sayyidina Nuh alayhi salatu wasalam to build the ark. And they make a mockery, a laughing stock. And in this continuous lessons for us, that many times being adherent to Iman, will come with its many, many challenges. In fact, the stronger the iman, the greater the challenge. أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم السلام ثم الأمثل ثم الأمثل The people who are tested most severely on iman, Anbiya alayhi salatu wasalam, proportionate to the strength of iman comes the test. They made a mockery, a laughing stock that you are constructing an ark here whereas there is no, no ocean near here. Ultimately Allah Ta'ala's command comes, the skies open up, the earth opens up, فَالْتَقَى الْمَاءِ the water of the skies and the earth meet up with one another and the huge deluge and floods. So then Nuh alayhi salatu wasalam and his followers of people of Iman, approximately 83 individuals, some narrations 83 families, Allah Ta'ala ultimately, as with every other nation that came after, what was the end result of it? And this is ibrah, najjayna alladhina amanu. We ultimately gave salvation to the Nabi and the people of Iman, even in this dunya, over and above eternal bliss and happiness of the akhirah and أغرقنا الذين كذبوا we destroyed, we caused to drown those who had belied, rejected, made a mockery of Sayyidina Nuh alayhi salatu wasalam in all the nations to come thereafter. So the ultimate lesson that we learn that Iman Amal salihah is ultimately what prevails, in that is salvation, in that is success. And being adherent, and especially when the times will go on, it becomes more difficult. Nabi Sallallahu assimilates, prophesizes. A time will come when holding on to Iman and Islam in its pure form will be like holding to burning coals. Allah keeps us steadfast. Never ever be complacent. As Nabi Sallallahu Alaihi says, a person will go into the evening as a believer come morning. Maybe because of not formally renouncing Islam, but some wrong ideology, some skewing of the command of Allah Ta'ala, some reservation about some command of Allah Ta'ala could ultimately, compromising the basics of deen, could ultimately lead to a person going out of the fold of Iman that will be the greatest tragedy ever. Allah Azza wa Jal alone protect us. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alameen. And it is these majalis, the effort of da'wat and tabligh, sitting in the company of personalities such as Mufti Sahaba or senior elders, these are one of the most potent means of the protection of Iman to protect us from dalal, from going astray. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. ہندوستان سے کشمیر سے جماعت آئی ہے ماشاءاللہ ان سے درخواست ہے کہ کچھ نصیحت کی باتیں اور کارگزاری سنا دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نصیحت کی بات تو ہم سے ہو نہیں سکے نصیحت کے لیے ہم یہاں خود آئے ہیں اور یعنی یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ اس جلیل قدر مجمع میں ہمارا اس وقت یہاں بیٹھنا نصیب ہوا آپ جیسے عالم دین اور جو دنیا کے اوپر اس وقت حالات ہیں ان پر نظر رکھنے والے ہیں اس میں تو ہمارا کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آئندہ بھی ہمیں اپنی علمی جو بھی ہیں فتوحات ان سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے ہم تو طالب علم ہیں اس معاملے میں کارگزاری کا جہاں تک تعلق ہے ابھی اس بارے میں شاید اتنا کہنا کافی ہوا کہ ہم یہ کشمیر سے ساؤتھ افریقہ کے لیے پہلی جماعت ہے جو آئی ہے یہاں پر سات افراد پر مشتمل ہے اس سے پہلے بھی تقریباً تیس سال سے کوئی ملک سے باہر کوئی جماعت نہیں جا رہی تھی تو یہ کن حالات میں نکلے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن دین کا تقاضا تھا دل میں بھی خواہش تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ممکن بنا دیا اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں اللہ تعالیٰ کا ہمارے تو اوپر فضل و کرم ہوا کہ شاید یہی ملاقاتیں ایسی نصیب تھی کہ ہم کو اس کے لیے چنا تو پانچ دسمبر کو ہم وہاں سری نگر سے نکلے اور چونکہ ہمارا وہاں اس وقت انٹرنیٹ وغیرہ کا سارا رابطہ ختم تھا اس لیے ہم وہ ویزا وغیرہ کی کاروائی وہاں سے نہیں کر پائے اس لیے ہمیں ممبئی آنا پڑا نیرول جو مرکز ہے اس کے بعد وہاں پہنچ کر وہاں سے ہم نے کاروائی شروع کی تو اس میں تھوڑا وقت لگ گیا اور پچیس دسمبر دو ہزار انیس کو ہم یہاں آپ کی سرزمین میں آئے دو چار دن تین دن ہم قیام کیے مرکز میں اس کے بعد باقی ہمارا سفر ہوا دعوت تبلیغ کا جو ہے کچھ علاقہ ہم نے میں دے دیا چار پانچ مسجدیں اس کے بعد ہم ویٹ لینڈ میں گئے تھے ویٹ لینڈ میں ویٹ بینک میں ہم نے چار پانچ مسجدیں وہاں تھوڑا کام کیا اس کے بعد واپس اس سے شہر میں آ گئے اور حالات سے یہ پتہ چلتا ہے ہمارا باقی وقت شہر اسی ایریا میں گزرے گا اس دوران ہمیں بہت ہی مسرت ہوئی یہ دیکھ کر یہاں کے جو بھی مساجد ہیں ان کو دیکھ بھال رکھنے کرنے والے جو ہیں اپنے گھروں کو بھی سجایا ہے لیکن الحمد مسجدوں کو بھی بہت سجایا ہے بہت ہی اس کے بارے میں خیال رکھا ہے کشادہ رکھی ہیں مسجدیں اور الحمد جو بھی دین سے منسلک ہیں وہ اپنا وقت کی پابندی کرتے ہیں جب جیسے کہ اپنا وقت گزاری ہے چار مہینے ہیں کسی کے چلے ہیں اپنی ترتیب سے دیتے رہتے ہیں اور اس میں علماء حضرات بھی بہت اپنا اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنے اوقات وہ بھی دے دیتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ لوگ یہاں کے جو خاص کر گجرات سیکٹر سے یہ جو برسوں پہلے یہاں سے رہ رہے ہیں تو ان کو باقی جو ہیں یہاں کی اکثریت جو اس کو کالے ہم کہتے ہیں یہاں کے حالانکہ ہمارے مذہب میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن پر فکر کر رہے ہیں بہت دور دراز علاقے ہیں تھوڑی سی گنجائش نہیں ہے دشواریاں بہت ہیں ان تک پہنچنے میں اور یہاں ایک اور چیز ہے کہ سیکورٹی کا مسئلہ بھی بہت ہے حالات کی سب لیکن سب کچھ چیزوں کے باوجود اتنا کام ہو رہا ہے اتنی اعتماد بھی ہو رہے ہیں الحمد اور دینی کام اور دعوت تبلیغ کے ساتھ یہاں کے علماء خاص کر جڑے ہوئے ہیں یہ بہت ہی مبارک بات ہے ہم دل میں یہی چاہتے ہیں یہی خواہش ہے کہ ہمارے بھی ملک میں ان انشاءاللہ واپس جائیں گے جو چیز یہاں اس میں پائی کہ ہم بڑا ہو چھوٹا ہو سب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور مال دولت رہنے والی چیز ہے نہیں اور اس چیز کا بھی اعتراف ہے کہ وہاں جو حالات ہیں اس کا کوئی اور وجہ نہیں کہ ہم صرف اپنے راستے کو بھولے ہوئے ہیں نہیں تو کشمیر جو وادی تھی ایک دفعہ بہت ہی اللہ شناس تھی اللہ سے ڈرنے والے تھے وہاں لوگ اللہ تعالیٰ نے وہاں عنایت کی بہت بڑے بزرگ صوفی وہاں پیدا ہوئے اور بہت دور سے ہمدان سے چل کر آئے ہمارے پاس امیر کبیر ان کی آنے کے بعد بہت کافی اسلام کی فضا وہاں بن گئی لیکن جب وہ اکثریت آ جاتی ہے کوئی غلبہ ہو جاتا تو کسی وقت سے گمراہ ہو جاتا ہے میرے اپنی ذائقہ رائے ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو وہاں کم کر دیا اور جو بھی آج کل مصائب ہیں وہ صرف اپنے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ بس جیسے آپ باقی علاقوں کے لیے جہاں آج کل بے چینی ہے بدمنی ہے اس کے ساتھ ہم کو ہمارے وطن کو بھی یاد کیا کریں باقی ان شاء ابھی ہمارا وقت ہے ابھی تقریباً ڈیڑھ مہینہ پونے دو مہینے ہے ابھی اور آپ کی یہ رہے گی تھوڑی بہت مہربانی رہے گی تو انشاءاللہ ہم اور بھی بہتر کام کر کرنے کے قابل ہو جائیں گے یہاں تھوڑی بہت جماعتوں کا بھی نظر نکلا کچھ نقد نکلی کچھ تشکیلیں ہوئیں آپ کے خاص کر اجتماع کی جو دس گیارہ بارہ کو ہونے والا ہے اس کے اعتبار سے بھی کچھ ہماری کام ہو رہا ہے اور الحمد للہ ایک دو جگہ ان کی تشکیلیں بھی ہو گئی وسیلیں بھی ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد محترم علماء کرام اور معزز ساتھیوں جیسے مفتی عبد القادر صاحب نے سنایا کہ جو ماضی جو اصل میں جمادہ ہے جو ماضی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں بعض واقعات جو ہو چکے ہیں مفتی صاحب نے سنائے سنچار ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر تھے ان کا انتقال بھی اس مہینے میں ہوا غزوہ احد میں وہ زخمی ہو گئے تھے اس کے بعد کچھ مدت زندہ رہے اور پھر ان زخموں کے نتیجے میں ان کا انتقال ہوا سجار ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے یہ فرمایا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ان لہ و اننا الہ راج پڑھنا چاہیے اس کے نتیجے میں اللہ تعالی بہتر بدل عطا کریں گے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں یہ کلمات پڑھتی رہی لیکن دل دل میں سوچتی رہی کہ حضرت ابو سلمہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے دودھ شریک بھائی تھے ان سے بہتر شوہر مجھے کہاں ملے گا جب عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے پیغام ملا اور سید الرسول سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد زوجیت میں حضرت ام سلمہ آ گئی کسی مہینے میں سن سترہ ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمادی الاخرہ میں مسجد نبوی کی توسیع فرمائی اور مشرق کی طرف توسیع فرمائی چھت کو ذرا اونچا کر دیا لیکن سادگی اسی طرح باقی تھی جیسے پہلے زمانے میں مسجد نبوی سادہ تھی پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی بہت توسیع بھی فرمائی اس کو خوبصورت بنایا اس میں بہترین لکڑیاں دروازے لگائے اور بعد لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا کہ آپ نے شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طریقے کی مخالفت کی عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتن فل جنت جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں خوبصورت گھر بنائیں گے میں خوبصورت مسجد بناتا ہوں تاکہ خوبصورت گھر مل جائے اور دوسری بات یہ فرمائی اور علماء نے لکھی ہے کہ اگر لوگوں کے مکانات عمدہ اور خوبصورت ہوں اور مسجد نبوی معمولی بنی ہوئی ہو اور خوبصورت نہ ہو تو لوگوں کی نظر میں مسجد نبوی معمولی ہوگی مک دوسرے مکانات اچھے ہوں گے اس لیے مسجد کی بے احترامی ہوگی اور یہ بھی فرمایا جب عمدہ اور پکی مسجد بن جائے تو بار بار مرمت اور اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر کچی مسجد ہو تو جیسے بارش اور ہوا چلے گی پھر اس کے بنانے کی ضرورت ہوگی اس لیے انہوں نے خوبصورت مسجد بنائی اور جنت میں تو ہر ایک کو گھر ملے گا تو اس کا کیا مطلب کہ جس نے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے گھر کے بغیر تو نہیں رہیں گے وہاں وہاں تو گھر کیا پوری مملکت ہوگی پوری حکومت ہوگی تو علماء فرماتے ہیں کہ گھر بنانے کا مطلب یہ یہ ہے کہ جیسے دنیا میں مسجد افضل البیوت ہے سب گھروں سے بہتر ہے اسی طرح جنت میں جس نے مسجد بنائی یا جس نے مسجد کے اندر حصہ لیا یا چند دیا کچھ حصہ تو اس کا گھر بھی دوسرے گھروں کے مقابلے میں افضل البیوت ہوگا بہتر یہ بہت بڑی بات ہوگی جنت میں دوسرے مکانات بھی ہوں گے اس کا مکان سب سے بہتر ہوگا جیسے مسجد مشہور ہوتی ہے اگر کسی سے کچھ ملنا ہو اگر کسی سے کبھی ملنا ہوتا ہے اور جگہ معلوم نہیں کہتے فلان مسجد کے پاس آ جاؤ ہم آپ کا انتظار کریں گے آپ کو لے جائیں گے جیسے مسجد مشہور اسی طرح اس آدمی کا گھر بھی جنت میں مشہور ہوگا سب کہیں گے یہ تو فلان کی مسجد ہے لوگ ان کی صفت کریں گے تعریف کریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا اسی طرح فرماتے ہیں کہ سن انیس ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر شام کا ایک مشہور شہر قیساریہ فتح ہوا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے بعد حصے کے گورنر بھی رہے پھر جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا یزید ابن ابی سفیان تو ان کو پورے شام کا گورنر بنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور ایک طرف وہ شام کو سنبھالنے والے تھے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے تھے قبرص فتح کرنے والے تھے اور قبرص وہ بھی گئے ان کی اہلیہ بھی گئی جیسے حضرت ام حرام اور حضرت سعد حضرت ام حرام اور عبادہ ابن سامت شوہر بیوی دونوں گئے تھے اسی طرح حضرت معاویہ اپنی بیوی کے ساتھ گئے تھے بحری سفر کیا مشکلات کو برداشت کیا وہاں اسلام کا جھنڈا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لہرایا ان کے والد کی بھی بڑی خدمات حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جیسے آپ نے سنا اور حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کی بھی امت بہت احسانات اور اسی مہینے میں سن اکیس ہجری میں ٹوینٹی ون حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی اسی مہینے میں انتقال کر چکے تھے اور حضرت خالد ابن ولید کا انتقال شام کے علاقے میں ہوا بہتر قول یہ ہے کہ شام میں انتقال ہوا اور اب تک ان کی خبر مشہور تھی پھر سنا ہے کہ یہ روافظ روافظ سے بھی برے لوگ ان کی قبر کو نقصان پہنچایا یا ان کی قبر کو مٹایا لیکن ان کی قبر وہیں پر تھی تو جس وقت حضرت خالد کا انتقال ہو رہا تھا انتقال سے پہلے بتلایا کہ میری طرف سے بزدل لوگوں کو یہ خبر پہنچا دے کہ بزدلی نہ کرے دین کے کام میں دین کے لیے جرعت کرے اگر جنگ اور لڑائی کی وجہ سے مرنا ہوتا تھا تو میں جاہلیت کے زمانے میں بھی کمانڈر رہ چکا ہوں ہر جنگ میں اور اسلام لانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی فرنٹ لائن پر رہا ہوں اور دیکھیے اب جیسے ایک جانور اپنے گھر میں مر رہا ہے تو میں اپنے گھر پر وفات پا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا جس وقت ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کو بھیجا اور اس فوج میں جو فوج کے کمانڈر تھے وہ سب شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ موتا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتلایا زید ابن حارثہ نے جھنڈا لیا وہ شہید ہو گئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا وہ شہید ہو گئے عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ نے وہ شہید ہو گئے پھر جھنڈا لیا اور مسلمانوں نے مشورہ کیا خالد ابن ولید کو کمانڈر بنایا وہ سیف سیوف اللہ تھے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح اور کامیابی دی اور فتح کامیابی یہ کہ جو دشمن کے لاکھوں فوجی جمع ہو گئے تھے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمان صحیح سلامت محفوظ ہو کر آئے تو حضرت خالد ابن ولید کا بھی انتقال ہوا رضی اللہ عنہ اور سن فورٹی سیون میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ڈاک کا نظام چلایا ایک جگہ سے دوسری جگہ خط بھیجنا ہو یا کوئی چیز بھیجنی ہو تو سب سے پہلے یہ نظام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چلایا اور پھر اس نظام نے اتنی ترقی کی کہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا حجاج ابن یوسف عراق کے گورنر سے اور انہوں نے سندھ کی طرف فوج کو بھیجا تھا اس لیے کہ وہاں راجہ داہر سندھ کے جو کا حاکم تھا ان کے آدمیوں نے جو سری لنکا کی طرف سے مسلمان آ رہے تھے ان کی عورتوں کو پکڑا ان کے زیورات لیے ان کو لوٹا تو حجاج ابن یوسف نے مختلف لوگوں کو انتقام لینے کے لیے بھیجا لیکن ناکامی ہوئی پھر حجاج ابن یوسف نے سوچا اپنا آدمی بھیجنا چاہیے محمد ابن قاسم سقفی جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے چچا زاد بھائی ان کو بھیجا وہ جیسے آئے تو فتوحات کا سلسلہ سن میں شروع ہوا تو اس کے بارے میں اس واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عراق سے سن تک جب حجاج ابن یوسف ڈاک کو بھیجتے تھے تین دن میں ڈاک پہنچتی تھی کتنی سری ہے اس زمانے میں نہ وسائل نہ کچھ اور تین دن کے اندر ڈاک پہنچتی تھی اور وہاں سے ہی حجاج ابن یوسف تو بہت ہوشیار کمانڈر تھے وہیں سے وہ ہدایات بھیجتے تھے اس طرح کرو اس طرح کرو اس طرح کرو راستے وغیرہ کے نقشے بتلاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سندھ کو اور پنجاب کو جو ملتان تک کا علاقہ ہے اسلام میں داخل فرمایا سب مسلمان ہو گئے تو یہ واقعہ بھی تقریباً جماعت اخرا میں ہوا تھا اور اسی مہینے میں سن نائنٹی سکس میں ولید ابن عبد الملک رحم اللہ کا انتقال بھی ہوا تھا ولید ابن عبد الملک وہ شخصیت ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اگر وہ کچھ مدت مزید رہتے تو جہاں جہاں تک آبادی پہنچتی ہے اس کو فتح کرتے انہی کے زمانے میں یہ سن ملتان اور یہ پورا علاقہ فتح ہوا انہی کے زمانے میں کاشغر جو سنکیانگ ہے جہاں پر چین بڑے مظالم ڈھا رہا ہے یہ بھی فتح ہوا اور چین میں مسلمانوں کے بارہ صوبے ہیں جہاں مسلمان بہت زیادہ ہے اکثریت میں یہ سب اولید ابن عبد الملک کے زمانے میں ہوا اور جو ازبکستان وغیرہ کے علاقے ہیں یہ سب اسی انہی کے زمانے میں فتح ہوئے ولید ابن عبد الملک اسی طرح اسپین انہی کے زمانے میں فتح ہوا مسلمان یورپ میں داخل ہو گئے تو ان کی وفات نائنٹی سکس میں اس کے بعد ولید ابن عبد الملک کے بعد سلیمان عبد الملک آئے سلیمان ابن عبد الملک فتوحات کے سلسلے کو جاری اور ساری نہیں رکھ سکے جس طرح ہونا چاہیے تھا لیکن بہرحال وہ بھی اچھے حکمران تھے لیکن جتنے ولید ابن عبد الملک کے گورنر تھے ان گورنروں کو ہٹانا شروع کیا اور گویا کہ جو پہلے اچھی بنیادیں رکھی گئی تھی ان اچھی بنیادوں کو انہوں نے ختم کرنا شروع کیا اور علماء فرماتے ہیں اور تاریخ میں لکھا ہے کہ سن تریہتر میں سیونٹی تھری میں حضرت اسما رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عائش رضی اللہ عنہ کی باپ شریک کی باپ شریک بہن تھی اور حضرت ارقم ابن ارقم دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اور دعوت کا کام فرماتے تھے اور مسجد نبوی میں کام نہیں مسجد حرام میں کام نہیں کر سکتے تھے مکی دور تھا مشرقین بہت زور اور شور سے اسلام کی مخالفت کرتے تھے تو انہی کے گھر میں دین کا کام ہوتا تھا تبلیغ اور دعوت کا کام ہوتا تھا حضرت ابو ذر غفاری وہاں پہنچے تھے چپکی سے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے تو دار ارقم میں پہنچتے تھے ان کا انتقال بھی اسی مہینے میں سن پچپن ہجری میں ففٹی فائیو میں ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو مفتی صاحب نے بتلایا کہ ان کا انتقال بھی بائیس جمعہ جل اوکھرا کو اسی مہینے میں ہوا اور ان کی تمنا تھی کہ میں پیر کو انتقال کر جاؤں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت ہو جائے لیکن پیر کا دن ختم ہوا منگل کی رات شروع ہوئی جب پیر ختم ہو جائے تو اس کو ہم لوگ منگل کی رات کہتے ہیں آپ لوگ پیر کی رات آپ کی اصطلاح میں پیر کی رات شروع ہو گئی تو حضرت کا انتقال ہوا حضرت ابو بکی صدیق رضی اللہ عنہ کا گویا کہ یہ اشارہ اور یہ بتلایا گیا کہ جیسے پیر کے دن کے بعد آپ لوگوں کے ہاں پیر کی رات شروع ہوتی ہے ہمارے ہاں نہیں آپ کے ہاں پیر کے دن کے بعد پیر کی رات شروع ہوتی ہے اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور دور شروع ہوگا اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے اسباب کیا تھے ان کو میں نے تین جملوں میں جمع کیا ہے او شم او اغتمہ حمہ بخار آیا اس لیے کہ سردی کا موسم تھا اور ٹھنڈک تھی سردی تھی اور اس میں غسل فرمایا جس کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور اوسما یا کسی ظالم نے زہر کھلایا تھا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق اتنے نرم آدمی تھے کہ جو اسلام اور دین کے دشمن ہیں وہ عیسائی ہو مسیحی یا یہودی ہو یا منافقین جو سب سے زیادہ خطرناک تھے اگر جو اس زمانے میں تھوڑے تھے لیکن خطرناک تھے وہ یہ سوچتے تھے اب تو ابو بکر صدیق آئے یہ تو اتنے نرم آدمی ہے کہ جو ہماری مرضی ہو وہ کرتے رہیں گے لیکن جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طرح مضبوط بنایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فرمایا کہ وہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے کہتے ہم امام مسلمین کو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان سے نہیں لڑنا چاہیے قتال نہیں کرنا چاہیے اسی طرح فرمایا مدینہ منورہ کو خطرہ ہے تو حضرت اسامہ ابن زید کا لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے والے تھے اور حضور کی بیماری کی وجہ سے وہ لشکر باہر ٹھہرا ہوا تھا فرمایا مدینہ کے لیے خطرہ ہے اس لشکر کو نہ بھیجا جائے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر اجبار فی جاہلیت و خوار فی اسلام آپ تو جاہلیت کے زمانے میں بڑے زبردست اور بہت طاقت والے تھے مضبوط تھے اب اسلام میں آپ کمزوری دکھا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کا وہ جملہ تو سب کو یاد ہے فرمائے قص الدین و انحیون کیا دین کو نقصان پہنچایا جائے گا اور میں زندہ ہوں گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا اب جب ان ظالموں نے دیکھا کہ یہ تو سب سے زیادہ مضبوط نکلے ہیں ابو بکر صدیق تو ایک روایت یہ ہے کہ سما ان کو کسی نے زہر دیا اور تیسری روایت او اغتما یا غم اور غم میں مبتلا ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مغموم رہتے تھے اس لیے کہ محبوب سب کے محبوب اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے محبوب جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے تو یہ فرماتے تھے انا و ابو بکر و ومر تو انا و ابو ابو بکر و عمر ابو بکر اور عمر کو اپنے ساتھ ذکر کرتے تھے اور ایک مرتبہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بقرا بقرا یا بیل کو یا گائے ایک بقرہ کی اوپر کسی نے بوجھ ڈالا سواری کی تو اس بقرہ نے کہا پرانے زمانے میں اس گائے یا بیل نے کہا کہ ہم تو اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہماری پیدائش کا مقصد تو حل چلانا تھا اس زمانے میں ہل چلاتے تھے بیل سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس واقعے پر ایمان لایا ہے ابو بکر نے اور عمر نے حالانکہ ابو بکر اور عمر اس مجلس میں موجود نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر اتنا اعتماد تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بات فرماتے ہیں زہر اس لیے کہ یہ ظالم لوگ تو جب دیکھتے تھے کہ اب اسلام ترقی کر رہا ہے تو وہ جلتے رہتے تھے حضرت عمر کا زمانہ آیا کہ اسلام نے اتنی ترقی شروع اتنی ترقی اسلام کو ہوئی کہاں سے کہاں کہاں تک پہنچا اور اسلام کو ظاہری ترقی بھی ہوئی روحانی ترقی بھی ہوئی اس لیے کہ صحابہ کرام جن علاقوں کو فتح کرتے تھے تو ان علاقوں کے رہنے والوں کے دلوں کو بھی فتح کرتے تھے ان کے دل ایسے فتح ہو جاتے تھے کہ یہ اس جو تھوڑی دیر پہلے اسلام کے مخالف تھے وہ اسلام لانے کے بعد اسلام کے لیے سب سے بڑی قربانی دینے والے بن جاتے تھے تو دوسرا کام مشکل ہے پہلا کام تو آسان تھا کسی ملک کو فتح کیا کسی زمین کو فتح کیا لیکن وہاں کے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا کہ اللہ نے ہمیں باطل سے حق کی طرف نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حق کی لائن پر چلانا چلایا یہ مشکل ہے اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین نے جن ممالک کو فتح کیا ان ممالک کے تقریباً سب لوگ مسلمان ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں لوگوں نے گڑبڑ کر لی اور عجم میں جن ممالک کو فتح کیا وہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہندوستان کو دیکھیے ہندوستان بنگلہ دیش اور اس علاقے کو دیکھیے عجم نے فتح کیا جب عجم نے فتح کیا کچھ مسلمان ہیں کچھ غیر مسلم ہیں عجم تو اکثر اسی میں رہتے تھے کہ ہماری کرسی نہ چلی جائے تو ان کی وہ کیفیت نہیں تھی جو صحابہ کرام کی تھی عراق ہے شام ہے ایران ہے وہ سب مسلمان ہو گئے تھے یہ الگ بات ہے کہ ایران میں بعد میں لوگ حضرت علی کی محبت اور اہل بیت کی محبت کا پرچار کرتے ہوئے اور محبت کو ڈھال بناتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کیا حالانکہ اہل بیت سے تو ہماری محبت ہے یہ بار بار ہم کہتے ہیں اہل بیت حسین ہے حضرت حسین سے ہمیں محبت ہے اور خود شیوں کی کتابوں میں لکھا ہے ہم نے اس کو قتل کیا خود وہ لکھتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ہماری محبت ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ہم نے زہر نہیں دیا سنیوں نے بلکہ خود اہل بیت کی گواہی ہے کہ حضرت حسن کو زہر ان لوگوں نے دیا جو حضرت حسن کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بظاہر مانتے تھے تو اہل بیت سے تو ہماری محبت ہے اور اہل بیت کی محبت کو ہم اپنے نے نجات کے ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر ہمیں موت نصیب فرما دیتے ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا بہت مغموم ہوئے اس لیے کہ محبوب دنیا سے چلے گئے اس کے بعد ان کو زندگی میں مزہ نہیں آ رہا تھا اور جب آدمی بہت مغموم ہو تو آج کل کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گئی تو یہ ہوا یہ ہوا دل کا دورہ پڑا بیماری ہو گئی کسی سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو بہرحال یہ جمع الاخرا جمع الاخرا شروع ہو چکا ہے اور بھائیوں زمانہ گزر رہا ہے زمانے کی قدر کرنا چاہیے اور یہ جو وقت گزرتا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان خسر تواسو الحق و بالصبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی قسم عصر کی تقریباً چھ معنی ہیں لیکن ایک معنی ہے زمانہ زمانہ کی قسم کہ انسان خسارے کے اندر ہے اور اس کی شانی نزول میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر عزیزی میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے اور اتنے بڑے تاجر تھے کہ یہ جو بڑے بڑے مظلوم صحابہ تھے ان کو خریدنے والے آزاد کرنے والے وہی تھے بلال رضی اللہ عنہ کو خلید خریدا امیہ ابن خلف بد سے امیہ ابن خلف بلال رضی اللہ عنہ پر بہت ظلم کرتے تھے ان کو انگاروں پر لٹاتے تھے ان کو دھوپ میں لٹاتے تھے ان کے اوپر گرم گرم پتھر رکھتے تھے تو بلال رضی اللہ عنہ ابو بکری صدیق نے فرمایا بھائی تم اس پر ظلم کرتے ہو ایسا کرو کہ تم ایک گورا غلام جس کا نام نستواس ہے یا نستواس وہ لے لو اور بلال ہمیں دے دو اس نے کہا نہیں اس کے ساتھ اتنا سونا بھی دے دو اتنی دینار بھی دے دو ابو بکر صدیق نے فرمایا لے لو پھر کہا نہیں دو سو درہم بھی دے دو لے لو اتنی بڑی رقم دی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد فرمایا خریدا اور آزاد کیا تو حضرت ابو بکر صدیق کے والد اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے انہوں نے کہا آپ نے تو پورا مال ضائع کر دیا اور ایسے غلام کو خریدا جو کسی کام کا نہیں ہے رسول حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ بلال رضی اللہ عنہ کی قدر کو نہیں جانتے کہ یہ کتنا قیمتی آدمی ہے اسلام کے لیے اور دین کے لیے اسی طرح حضرت سمیہ اور اسی طرح آیا میرے بن اور بہت سارے حضرات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدا اور آزاد فرمایا اور جو مال بچا ہوا تھا اس بچے ہوئے مال کو ہجرت پر خرچ کیا چالیس ہزار درہم ہجرت سے پہلے ان کے پاس موجود تھے ان میں سے صرف چھ ہزار درہم رہ گئے ان کو اپنے ساتھ لایا اور مدینہ منورہ میں اسلام پر خرچ کیا تو بہت بڑے تاجر تھے تو ابو الاسودین ایک کافر تھا قلب ابن اسود یا اس طرح کچھ نام تھا اس نے کہا ابو بکر آپ کتنے کامیاب تاجر ہیں اتنے کامیاب تاجر ہے آپ اسلام کو قبول کرتے ہیں آپ نے اسلام کو قبول کیا آپ تو بڑے خسارے میں چلے گئے نقصان میں چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا ان الانسان لفی خسر زمانہ اس پر گواہ ہے یہ جب قسم قرآن کریم میں آتی ہے تو قسم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں کبھی قسم آتی ہے ایک تعظیم کے لیے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں یہ قسم غیر اللہ کی جائز نہیں ہے یہ ناجائز ہے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے نہیں لینی چاہیے اور کبھی قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے اور قسم کی اور بھی قسمیں ہیں جو درس میں بیان کرنے کی چیز ہے تو ایک قسم گواہی کے لیے ہے یہ گواہی کے لیے قسم ہے والعصر زمانہ اس پر گواہ ہے تاریخ انسانیت کو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھو ہر زمانے میں دیکھو ان نل انسان خسر کہ ہر انسان خسارے میں چل رہا ہے ابو بکر صدیق خسارے میں نہیں ہے اس لیے إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جس آدمی کے اندر چار صفات موجود ہو تو یہ چار عادتیں اور چار صفات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو خسارے سے بچائیں گے اور اس کو کامیابی عطا کریں گے وہ چار چیزیں کیا ہے ایمان ایمان تو ایسی چیز ہے ایمان کے بغیر آدمی کی نجات نہیں آدمی کی خلاصی نہیں ہے اور نمبر دو وہ عمل صالحات اچھا عمل جو شریعت کے موافق ہو اچھا عمل شریعت کے موافق ہو اور آدمی ہمیشہ کرے اور نمبر تین و تواس بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرے اور حق کی دعوت دے دے جیسے جماعت والے تبلیغ والے حضرات آتے ہیں یہاں بھی جماعت والے حضرات آئے ہیں تو تواس و بالحق وصیت اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی دوسرے کو کوئی اچھی بات کہے اور تاکید کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کہے اس کو وصیت کہتے ہیں جیسے آدمی کہتا ہے میرے مرنے کے بعد یہ کرو میری طرف سے حج کرو میرے مرنے کے بعد میری طرف سے صدقہ دے دو یہ وہ پکی بات کہتا ہے اور اس لیے کہتا ہے تاکہ آخرت میں اور قبر میں اس کی نجات ہو جائے تو اس لیے وہ کہ اسی کو وسیعت کہتے ہیں تو وسیعت کا مطلب وہ نصیحت جو نصیحت پکی ہو اور دل سے ہو تو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو حق بات پہنچاتے ہیں جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں اور حضور نے فرمایا اچھے کاموں کا حکم کرو برے کاموں سے منع کرو مرو بالمعروف ون عن کر او اول و سلیکم اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسے حاکم کو مقرر کرے گا جو آپ کے بڑوں کی عزت نہیں کرے گا آپ کے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حکام آ جاتے ہیں اور اگر دین کے لیے اچھا کام کرو گے پکا کام کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈالیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں اور قبضے میں لوگوں کے دل ہے تو ان کے دلوں میں رحم اور شفقت ڈالیں گے اس لیے فرمایا اللہ اللہ علیکم حاکمن لا جل کبیرکم ولا یرحم صغیرکم پھر بڑے پر شفقت نہیں کرے گا بڑی کی عزت نہیں کرے گا چھوٹے پر شفقت نہیں کرے گا اور اس لائن میں مصیبت بھی آتی ہے جب آدمی حق کی رہ کام کرتا ہے تو اس لیے فرمائے و تواس ہو صبر اس لائن میں پھر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں تو والعشر میں یہ فرمایا کہ زمانہ اس پر گواہ ہے اس لیے تم اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو زمانے کی قدر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی قدر کرتے تھے رات کے اوقات کو تقسیم کیے تھے لہو ولی اہل ہی ولی اللہ تعالی کچھ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا آرام کے لیے پھر آرام کے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر کے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے ولی اہلی ہی اور کچھ ٹائم اپنی اہلیات اور اپنی ازواج متحرات کے ساتھ گزارنے کے لیے ولی اللہ اللہ تعالی اور کے لیے یعنی عبادت کے لیے اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی ہوئے دیکھنا چاہتے تھے تو دیکھ سکتے تھے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا سوئے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے تو دیکھ سکتے تھے یعنی ان کے جاگنے کے اوقات بھی مقرر تھے اور آرام کے اوقات بھی مقرر تھے تو یہ عصر اور زمانہ اسی طرح ہے کہ زمانے کی قدر اگر آدمی کرے تو وہ اپنے اوقات کو مقرر کرے گا کہ کس وقت میں مجھے کیا کام کرنا ہے پھر وقت ضائع نہیں ہوگا ورنہ حدیث آپ نے سنی ہے نعمتان مقبول کثیر من الناس دو نعمت ہیں جن دو نعمتوں میں بہت سے لوگ خسارے میں پڑے ہیں بہت سے لوگ نقصان میں پڑے ہیں صحت و الفراق صحت کی لوگ قدر نہیں کرتے پھر جب بیماری آتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا اور صحت کی قدر نہیں کی والفراغ فارغ ہونے کی قدر نہیں کی پھر جب مشغول ہوتا ہے کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کر سکتا اور فراغت کا وقت تھا فراغت میں کچھ نہیں کیا اور اس لیے حدیث آپ نے بار بار سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ سوال کیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں اور عمر کیسے گزاری اس کی جوانی کے بارے میں جوانی کیسی گزاری اس کے مال کے بارے میں مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اس کے علم کے بارے میں علم اللہ نے دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا اور یہ حدیث بھی آپ نے ہم نے بار بار سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ چیزوں کی قدر کر لو صحت کی قدر کر لو فراغت کی قدر کرو جوانی کی قدر کر لو مالداری کی قدر کر لو اپنی زندگی کی قدر کر لو جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو زمانہ گزر رہا ہے جماعت اولا پھر جماعت ثانیہ جماعت اخرا یہ اب گزر رہا ہے اور ایک بزرگ کی بات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں بازار میں گیا ایک دکاندار برف بیچ رہا تھا برف کے اوپر کپڑے وپڑے ڈالے تھے لیکن بار بار کہتے تھے جلدی جلدی برف خرید لو ورنہ برف پگھل جائے گی اور جب برف پگھلے گی تو پھر واپس برف نہیں بنے گی وہ تو پگھل گئی گزر گئی تو کہا میرے ذہن میں آیا کہ یہ عمر بھی ایسی ہے عمر برف کی طرح ہے برف پگھلتی ہے عمر گزرتی ہے جو عمر گزر گئی واپس نہیں آئے گی کامیاب اور اچھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی عمر کو قیمتی بنایا اپنی عمر اور اپنے اوقات کو تقسیم کیا کہ فلان وقت میں ہمیں یہ کام کرنا ہے فلان وقت میں یہ کام کرنا ہے اور اس میں اچھے اچھے کام کیے یہ ذکر کے لیے وقت ہے یہ وقت ذکر کے لیے ہے یہ وقت تلاوت کے لیے ہے یہ وقت مطالعہ کے لیے ہے یہ وقت دعوت و تبلیغ کے لیے ہے یہ ٹائم دکانداری کے لیے ہے یہ ٹائم فلان کام کے لیے ہے مبارک ہے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے ٹائم کو تقسیم کیا اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان تدون نعمت اللہ تحسوها اگر تم نعمتوں کو شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمس اور کمر کا ذکر کیا شمس اور کمر یہ سورج اور چاند چل رہے ہیں لیل اور نہار کا ذکر فرمایا دن رات گزر رہے ہیں پھر فرمایا اگر تم نعمتوں کو شمار کرو گے تو نہیں گن سکتے یہ لیل ہے یہ نہار ہے یہ شمس ہے یہ کمر ہے یہ روشنی ہے یہ اندھیرا ہے ان سب کی قدر کرو سب کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائیں گے تو یہ جو ماجر اخرا ہے اس کے بعد رجب ہے اس کے بعد ہم تو لوگ تو سالگرہ مناتے ہیں اور کہتے ہیں سالگرہ کا مطلب خوشی خوشی یہ ہے کہ ہم نئے سال میں داخل ہو گئے پرانا سال پورا ہو گیا خوشی کے ساتھ غم نہیں مناتے خوشی تو یہ ہے کہ نیا سال آ گیا لیکن غم یہ ہے کہ جو سال گزر گیا اس میں ہم نے کیا کیا اس میں کھایا پیا گھومے پھر یہ تو کوئی کام نہیں یہ تو وہ شاعر کا شعر ہے صبح تو جام سے گزرتی ہے شب دل آرام سے گزرتی ہے اور عاقبت کی خبر کسی کو ہے یا تو آرام سے گزرتی ہے یہ تو کافر کہتے ہیں یہ تو غیر مسلم کہتے ہیں یہ تو برے لوگ خراب لوگ کہتے ہیں اچھے لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے شمس اور قمر دا ابین اللہ تعالیٰ نے مسلسل بھیجے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے لیل اور نہار کو ہمارے لیے مقرر کیا ہے تاکہ ہم اس کی قدر کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹائم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور یہ نہ کہے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کیا کر رہے ہو ٹائم پاس کر رہا ہوں تو ہمارے ایک استاد فرماتے تھے یوں کہنا چاہیے میں ٹائم میں کام پاس کر رہا ہوں ٹائم پاس کرنا نہیں ہے ٹائم میں کام پاس کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اب حضرت مفتی صاحب کے دو تین ملفوظ سناتا ہوں اس کے بعد پھر ذکر انشاءاللہ سوال قلبی حالت یہ ہے کہ کسی چیز میں طبیعت نہیں لگتی ذکر تلاوت میں نماز میں درس و تدریس میں دل نہیں لگتا جواب آپ تازہ غسل کر کے دو رکعت سلاط توبہ کی نیت سے پڑھ لیں اللہ پاک کے سامنے آج سے سی درخواست کرے یا اللہ آپ نے مجھے ذکر تلاوت وغیرہ کی توفیق دی تھی اس کی میں نے قدر نہیں کی جس کی وجہ سے سلسلہ چھوٹ گیا آپ میرے حال پر رحم فرمائیں اور مجھے دوبارہ توفیق دیں زبان بھی آپ کے قبضے میں ہے دل بھی آپ کے قبضے میں ہے بغیر آپ کی توفیق سے نہ زبان ذکر کر سکتی ہے نہ دل متوجہ ہو سکتا ہے دیر تک دعا کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ کچھ آنسو بھی آنکھ سے نکل آئے یہ دنیا اطمینان اور سکون کی جگہ نہیں جگہ جی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 في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك علما نافعا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم أصلح لنا ديننا الذي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 أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه